بے انتہا نعمتیں اور رحمتیں بھی ادا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ شیطان ذلیل ہو اور میرے بندے قیامت کے کی عزتیں پاویں ان کو مقرر مل جائے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو معاف کرنے کے لیے کو بخشنے کے لیے بے انتہا اور بے حساب بہانے بنائے اللہ نبارہ کا آخر ہم سے کیا غلط ہے بے نیاز ہے خالد کائنات بالکل کائنات کا مالک ہے اس کو ہماری ضرورت نہیں لیکن بندوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے سامنے اس حال میں آ گئے کہ ان کے نامہ آمد اور اس گناہوں کو معاف کرانے اور اس کی بخشش کرنے کے لیے اللہ تبار و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہانے بنائے شب قدر ہو شب برات ہو رمضان ہو بھی ہو اللہ تعالیٰ ویسے معاف کر سکتے تھے لیکن جو ہے اللہ نے یہ چاہا کہ میرے بندوں کے دل میں میری عصمت کی قدر ہو اور اسی طریقے سے اپنے گناہوں کے ان کو ندامت بھی ہو اور گناہ معاف کرنے کے لیے اللہ تبار لیے جو اسباب ہوئے کو اختیار کیا چنا چار مبارک مبارک ہونے رمضان ہے ایک جو بخشش اور کا بہانہ ہے دیکھو اللہ نے رمضان کا مہینہ ادا دکھایا اور اس کے اندر جو ہے عبادت کا ریٹ بڑھا دیا اور دنوں کے مقابلے میں رمضان کے اندر جو ہے ہر جگہ کے اوپر کتنا گہرا ملتا انسان کے کے اخلاق اوپر دار ہوتا ہے ایسے ہی جو ہے افطاری کے وقت دعاؤں کے قبول ہونے کا وعدہ کرنا ہے قبول کرنے کا وعدہ کرنا ہے روزے داروں کے لیے تمام جانوروں کو ان کی بخشش اور مفرت کے لیے لگا دیا اور تمام جانور کہا کہ میرے بندوں کے لیے تو مفرت کی دعائیں حالانکہ جانور اٹھو لیں ان کو کوئی اثر نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال ایسے ہی جو ہے اس مہینے کے اندر شب قدر ہوتا پھر جو ہے اس مہینے کے اندر ہر روز دس لاکھ جہنم سے قیدی نکالے جاتے ہیں اور آخری رات کے اندر پورے رمضان میں جتنے قیدی جہنم سے نکالے گئے ان کے مجموعہ جو ہے ایک ہی رات کے اندر رمضان کی آخری رات کے اندر اللہ تعالیٰ جہنم سے قیدوں کو اور اسی طریقے سے عید کے دن اس گاہ میں جاتے ہو اللہ تبارک وطالعہ فرشتوں کا فخر فرماتے ہیں اور پھر بندوں کے لیے مقصد کا اعلان کرتے ہیں اتنے زیادہ بہانے بنائے یہی سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تبارک وطالعہ بندوں کو نوازنے کے لیے اور ان کی مقصد کے لیے اتنے زیادہ اسباب مہیا کیے اور بہانے بنائے پھر بھی اگر کوئی آدمی رمضان کے اندر اپنی بخش نہ کروا لے تو اس سے زیادہ محروم و قسمت اور اس سے زیادہ بدقسمت اور بدنصیب کو کو ہے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے اوپر اتنے شفیق اور مہربان کہ طائف کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی آپ سنتے ہیں سر سے لہو بہ رہا ہے جوتیوں تک جا رہا ہے اور جوتیاں لہو کی وجہ سے جم گئی لیکن ایسے وقت میں بھی جب فرشتے آپ سے درخواست کرنے کے لیے بدعا کتاب میں فرمایا کہ میں جو ہے دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر دیا گیا ہوں دعا کرنے کے لیے لیکن جو ہے رمضان مبارک کے اندر یہ بد دعا کی کہ جو ہے ہلاک ہو انسان کہ جو رمضان کا مبارک بننا پایا پائے اور اس مفرت نہ ہو تو نبی اکریم صلی اللہ فرمایا وسلم فرمایا آمین اتنا سخت معاملہ کیوں ہے ارے دنیا کے اندر ایک سرکاری ملازم ہوتا ہے تو سرکاری ملازم ہونے کی حیثیت سے اس کے اوپر کتنے اعزاز ہوتے ہیں اچھی سے اچھی اس کو تنخواہ دی جاتی ہے آفسوں کے اندر اس کے بیٹھنے کے لیے جبر کرسی کا انتظام ہوتا ہے اس کے لیے میڈیکل خرچ کا انتظام ہوتا ہے اس کے لیے گھر گھر کی کرایے کا انتظام ہوتا ہے اور بہت سی سہولیات اس کو ملتی ہیں یہ ساری سہولیات کیوں ہوتی ہیں تاکہ ایک سرکاری ملازم اپنے آفس میں بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ سرکاری کام کو امانت داری کے ساتھ بجا لائے لیکن جو ایک ملازم ایک نوکری جو ہے نوکری کرنے والا انسان اگر اپنی ذمہ داروں کو نبھانے کے بجائے حکومت کے خلاف بغاوت کا جھنڈا پڑوے کا جھنڈا بلند کر دے اور جو حکومت کے خلاف سازش کرنا شروع کر دے تو بتائیے اس کی اس کی سزا بھی کتنی جب حکومت کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنی زیادہ سہولیات ہم دے رہے ہیں پھر بھی تو جو ہے حکومت کے خلاف مغا ہے تمہارے سزا پھانسی کے باقی تو میرے دوست جو ہیں دنیا کی سرکار دنیا کی حکومت جس کا کوئی اختیار نہیں وہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے ہر چیز کو مہیا کرتے ہیں اور اللہ اخبار اپنے حق اپنے حق سے انسان کو ساری چیزیں ادا ہے اور اتنے زیادہ مختلف کے باہر بنائے کہ رمضان کا ریٹ بڑھا دیا رمضان میں وقت کا وعدہ کر دیا دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ کر دیا شب قدر عطا فرمائی اور اسی کے ساتھ ساتھ جہنم سے غیر جہنم سے چھٹکارے کا اللہ تبارک مسدہ خود خوشخبری سنا دی اور بین کے دن جو کلی طور پر پوری امت کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا اتنے زیادہ بخشش کے بہانے بنانے کے باوجود اگر انسان جو خدا کی رحمتوں اور اپنی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائے پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستحق ہو کہ بالکل اپنی جگہ پر ہے جتنے ہے وہ لوگ رمضان کا مبارک مانتا مہینہ بھی نیسے گزرا ہے چنا دیں جو بہانوں میں سے اللہ تبار ایک شب قدر ادا ہے شب قدر کیا چیز ہے یہ تو دوست کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے لیکن مختصر یہ کہ مثال کے طور پر سمجھ لیجیے ایک برتن ہوتا اور ایک ہوتا ہے برتن بھری ہوئی چیز برتن جس کو جو ہے آپ جی بتایا ہے اور اس کے اندر جو چیز بھری جاتی ہے وہ مضرو یعنی ہوئی اگر برتن مقدس ہوتا ہے تو بھری ہوئی چیز بھی مقدس ہوتی برتن اگر مقدس ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے تو جو ہے اس کے اندر بھری ہوئی چیز بھی مقدس ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جس کو برتن دیا جاتا ہے وہ آدمی قابل احترام ہوتا ہے تو اس کے لیے برتن کا انتخابی ہوتا ہے دیکھو آپ عام طور پر اپنے گھروں کے اندر پانی پیتے ہیں اپنے کے اوپر جو گلاس ہوتا ہے اسی سے پی لیں لیکن اگر جو مہمان کو آیا ہوا ہوتا ہے اور اس کو اعلیٰ قسم کا شربت یا جوس دینا ہوتا ہے تو وہ برتن استعمال نہیں کرتے بلکہ اپنے شوکیت میں سے جو گلاس کا برتن نکالتے ہیں گلاس نکالتے ہیں اور اس کے اندر وہ جوس بھرا جاتا ہے کیوں دوسرے کہ آنے والا مہمان ہمارے یہاں قابل قدر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے اعلیٰ برتن انتخاب کیا جاتا ہے کیونکہ برتن کے اندر جو بھری ہوئی چیز ہے وہ روزانہ گھر میں استعمال نہیں ہوتی بلکہ جو ہے مہمان کے اقرار کے ساتھ وہ چیز لائی گئی تو برتن مقدس بن گیا تو اس کے اندر بھری ہوئی چیز بھی تو مقدس ہوتی ہے کیونکہ جو ہے جس کو دینا وہ جو قابل رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں روزے دار بڑے قابل احترام ہیں اور قابل قدر ہے اسی وجہ سے اس کو لے رجو قابل قدر ہے اب اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اپنے مخلوق کی قدر کرنے کے لیے ایک تو جو ہے شب قدر کا وقت مقدس بنایا شب قدر اس رات کو مقدس بنایا اور اسی طریقے سے جو ہے اس رات کے اندر عبادت کی جانے والی عبادت مقبول عبادت میں یہ مقدس عبادت اور اس مقدس جرم اور مزدور کی وجہ سے عبادت کرنے والا بھی اللہ کے مقدس آ ہے اللہ کی طرف سے اتنا انعام چنا کے فرمایا نئی لطف کر شب و قدر جو ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے کیا مطلب ایک آدمی ایک پاک پل چمکنے کی مقدار بھی غافل نہ رہے اور کوئی گناہ نہ کرے اور ایک ہزار مہینے سے زیادہ عبادت میں مشغول رہے تو ظاہر بات ہے وہ کتنے اونچے مقام پر پہنچ جائے ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا نیک آدمی حالانکہ وہ کتنا نیک ہے وہ کرنے والا جانتا ہے اور خدا جانتا تو ایک تھوڑی دیر کی عبادت چند دنوں کی چند مہینوں کی عبادت کی دنیا کے اوپر انسان لوگوں کی نظر میں مقبول بن جاتا ہے محبوب بن جاتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ مقبول ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ جو ہے کسی کی مقبولیت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جب بندہ ان العمل عام عالم الصالحات سید الرحمۃ الرحمٰن ہوتا کوئی آدمی جو ہے ایمان کے ساتھ صالحہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا تو چند مہینوں کی چند دنوں کی عبادت کی وجہ سے لوگوں میں مقبول بنا تو ہزاروں مہینے ہزاروں مہینے تک انسان عبادت میں لگے تو لوگ اس کو کیا چیزیں بھائی انسانی یہ تو کوئی بنشتہ ہے ایسا کہنے نہیں چنانچہ جو ہے ایک ہزار مہینے سے بھی زیادہ آدمی عبادت میں لگے اور وہ جو مقام پا سکتا ہے ایک شب قدر کے اندر عبادت کرنے والا وہی پا بلکہ اس سے زیادہ مقامات یہ اللہ کے یہاں اتنی قدر تو شب قدر ایک مقدس رات اور اس کے اندر عبادت ہونے والے بھی مقدس اور اس مقدس عبادت اور مقدس رات کی وجہ سے عبادت کرنے والا بھی اللہ کے مقدس ہو گیا کیا اللہ کی رحمتوں کا ٹھکانا ہے اللہ کو اپنے بچوں سے آ کے کیا کرے پھر بھی اللہ تعالیٰ نوازنے کے لیے ایک بہانے بناتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میرا بندہ تھوڑا میری طرف مائل ہو جائے تو میں اس کو اپنی آمد سے رقم میں دیتا ہوں یہ اللہ تبارک مطالعہ ذرا بنا اور اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں ہیں کہ میں اپنے بندوں کو عذاب دوں اور عذاب نہ دینے کے واسطے ہی اللہ تبارک میدان بھی بخش کے سارے بہانے بنائے فار اللہ کے آزاد شکل و معمل اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لاؤ اللہ کے احکامات کی دانت کرو شکر گزارے کرو کہ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے اس کو عذاب دینے سے کیا فائدہ ہو اور ہم کو جو ہے اگر وہ نماز ہے تو اس کے خزانے میں کیا کمی ہے لیکن جو ہے بخشش کے بہانے بنائے اللہ تبارک اور جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم چنانچہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بخشش کے لیے رمضان کا مہینہ کیا اور رمضان کے مہینے میں شب قدر ادا کرنا اور شب قدر بھی کیا ہے شب قدر کے اندر اتنا تقدس اور اتنی برکتیں کیوں آئیں اس لیے کہ ان انزل نہ ہو قدر ہم نے قرآن پاک کو اتارا ہے شب قدر تو جو ہے قرآن اللہ کی مقدس کتاب تھی اس مقدس کتاب کی وجہ سے اس رات کے اندر تقدس اور کی آئی اور اس رات کے اندر تقدس آیا قرآن پاک مقدس تھی تو قرآن پاک کا اس رات کے اندر نوابل میں پڑھنے والا بھی اللہ کیا مقدس بنتا ہے اتنا مقدس بنتا ہے یہ بھی جو قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ خیر قدر خریدا ایک تو اس کے اندر عبادت کرنا جو ہزار سے کے اندر اب ایک نماز آپ جو بازار میں اپنی دکان میں پڑھیں اور وہی نماز آپ مسجد میں کر پڑھو پڑھنے والا خود فرق محسوس کرے گا کہ میں نے جو بازار میں نماز پڑھنی دکان کے اوپر اور نماز مسجد میں پڑھی کروں کیا پڑھنے والا خود ہے کیوں اس لیے کہ جگہ کا بھی اثر ہوتا ہے اللہ نے بعض جگہ ایسی بنائی ہے کہ جس کے اندر عبادت کرنے عبادت کرنے کی وجہ سے عبادت کا ریٹ بڑھ جائے عبادت کی روحانیت اس کی طاقت بڑھ جائے ایسے ہی جو آپ ایک نماز مسجد مسجد میں اور وہی ایک نماز جو ہے بیت اللہ میں پڑھیں کتنا فرق ہوگا یہاں آپ ایک نماز پڑھ رہے ہیں ایک نماز پڑھیں اور بیت اللہ میں پڑھ رہے ہیں ایک لاکھ نماز کا سوال معلوم ہوا کہ جگہ کے اندر بھی برکتیں ہوتی ہیں اور جگہ کی وجہ سے بھی عبادت میں فرق پیدا ہوتا ہے چنانچہ جو ہے ایک آدمی اپنے اپنے مسجد کے اندر ایک نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے ایک نماز کا ثواب پا رہا ہے اور بیت اللہ میں پڑھنے کی وجہ سے جو ہے ایک لاکھ نماز کا ثواب پا رہا ہے معلوم ہوا کہ جو ایک لاکھ نمازیں پڑھنے کی بنیاد کے اوپر انسان جتنا اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے اتنا ایک نماز پڑھنے کی وجہ سے بیت اللہ میں پڑھنے کی وجہ سے مسجد جو ہے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے یہ جگہ کا فرق چنانچہ آپ دیکھیں کہ جب آدمی بیت اللہ جاتا ہے چاہے کتنی ہی مرتبہ گیا سفر کا تھکان ہوتا ہے ہوائی جہاز میں جاتا ہے پھر بھی سفر کا تھکان ہوتا ہے کسٹم پر یہ وغیرہ ہوتا ہے ساری مشکلات ہوتی ہیں بڑی مصیبتیں انسان پریشان ہوتا ہے چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو غیر قانونی چیز پھر بھی جو ہے مستقل جو ہے کسٹم کے مراحل کو طے کرنا اور پھر اسی کے ساتھ ایمیگریشن کے اندر کھڑے رہنا اور اس کے ساتھ اپنے سامان کو لادنا سامان کو اٹھانا ٹرالی میں رکھنا ٹرالی لے کر باہر نکلنا وہاں سے سواری کا انتظام کرنے کی مشکلات ہیں اور اس کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے اور پھر حالات کی حالت میں ہوتا ہے جو عام عادت کے کپڑے نہیں ہوا کرتے اس حالت میں آدمی جاتا ہے بیت اللہ اب بیت اللہ جاتا ہے اپنا سامان رکھتا ہے جیسے ہی وہ حرم کے اندر مسجد حرم کے اندر جو قدم رکھتا ہے بیت اللہ نظر پڑتی ہے وہ سارے بوجھ کو سارے فکر کو سارے پریشانیوں کو سارے ٹینشن کو بھول جاتا ہے اس کی کیفیت بدل جاتا ہے اور ایک عشق محبت ایسا ہوتا ہے کہ کب میں کعبہ کے قریب جاؤں اور کعبہ کو چھوڑ دوں کب میں کعبہ کے قریب جاؤں اور اسلم کو گھسا دے دوں کب میں جاؤں جلدی جلدی میں طواف میں چکر جو ہے چکر شروع کر دوں تاکہ میرا تعلق کے ذات سے کو سمجھے دوسرے مقام کی وجہ سے بھی انسان کا جذبہ ہو ایسے ہی شب قدر کے اندر جو ہے اگر انسان اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ توجہ کے ساتھ عبادت کرنے والا ہوتا ہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے کیسے بدل جاتی فرمایا تنظر دل والروح فیہا اس کے اندر جو ہے حضرت جبرائیل علیہ والسلام کروڑوں فرشتوں کو لے کر زمین پر آ جاتے ہیں اور یہ فرشتوں کی موجودگی کی وجہ سے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے کی دل کی حالت بدل جائے اب دیکھو دیکھو دوست دنیا کے اندر اگر یہ مسجد بھری ہوئی ہے اور کوئی ایک اللہ کا ولی آ جائے اللہ کا بدل بندہ ہو جائے دوست کو بچنے کی کیسے گزر جائے تمام کی توجہ اس اللہ کے بندے بدلے طرف ہو جاتی ہے اور دل کے اندر اللہ کی یاد پیدا ہو جائے اس اللہ والے کو دیکھ کر اللہ کی یاد پیدا ہو جائے ہو جاتے نہیں کہ کیسے ہو جاتے نہیں دوست تو اس لیے کہ ایک اللہ والا ایک اللہ والے اور ایک ولی کے آنے کی وجہ سے جب بجنے کی کیفیت بدل جاتی ہے دوستوں فرش نے تو اللہ کے معصوم اور مکرم بنتے ہیں بل عباد مکرمون اللہ کے برگزیدہ بنتے ہیں لا اللہ الدے ہوں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اللہ کے حکم کرتا ہے وہی کو بل کسی کو بجا لاتے ہیں اور پھر چوبیس گھنٹے ان کی زبانوں کے اوپر اللہ کی تصویر ہے اللہ کی بیان کرتے ہیں ایسے مقدس مخلوق جب آسمان سے اتر کر پوری زمین کے اندر بڑھتا ہے یہاں تک کہ آتا ہے کہ زمین کا ایک چپا بھی باقی نہیں تھا جہاں پر پڑو دینا تو اتنے زیادہ کروڑوں کی تعداد میں اللہ والے زمین پر آ جائے تو دوست عالم غیر پورا پورا زمین پر آ گیا پھر جو ہے صحیح معنی میں عبادت کرنے والا جو ہوگا اخلاص میں ہوگا اس کی دل کیا کیفیت کیا ہوگا یہی وجہ ہے کہ جو ہے بہت سے اللہ کے نیک بندے جو برپور ہوتے ہیں ان کے مقامات رات کے اندر اور دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ عالم غیب کو محسوس ہیں اور پھر جو فرید جبرائیل آتے ہیں کسی خاص آدمی کے لیے نہیں آتے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے آتے ہیں اب جو اس سے جائے فائدہ ہوتا ہے جو اس انسان کا اپنا ہے جیسے اس کی جو دل ہوگا ایسے اس کو نظر بھی آئے گا اور ایسے عبادت بھی کرے گا فائدہ ہوگا سورج نکل رہا ہے سورج روشنی ڈال رہا ہے پوری زمین کے اوپر پوری کائنات کے اوپر لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے جو باہر ہوگا اس کے اوپر اس کی روشنی پڑے گی لیکن جو گھر میں ہوگا تو اس کو جو ہے سورج کی روشنی نہیں ملے گی سورج کا دھوپ اس کو نہیں ملے گی کیوں اس لیے کہ سورج تو نکلا ہے لیکن وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے گھر میں جا رہا ایسے ہی جو جبرائیل اور فرشتے تو زمین پر آتے ہیں لیکن فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو فائدہ اٹھانا ہے اور جو فائدہ کون اٹھاتا ہے جس کی عبادت میں اخلاص ہو جان ہو اور اس کے دل کا تعلق اللہ کی بات اور بھی انسان کو ویسا ہی نظر بھی آتا ہے دیکھو ایک گلاس اگر ہرے رنگ کا گلاس ہوگا گرین کا رنگ کا ہوگا تو اس کے اندر جو چیز ہوگی وہ گرین نظر آئے گی سفید ہوگا تو اس کے اندر جو چیز ہوگی وہ سفید نظر آئے گی کالا ہوگا تو اس کے اندر جو چیز وہ کالے نظر آئے یہ انسان کے اخلاق کی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسا دل ہوتا ہے ایسے اس کو ماحول اور اسی طریقے سے ایسے اس کو جو مناظر نظر آتے ہیں لہٰذا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دیکھو کتنا کرم بھی فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے کے اندر رکھا کیوں رکھا تاکہ بیس دن عبادت کرتے کرتے کرتے کرتے میرے بندوں کا دل صاف ہو جائے تاکہ میرے بندے جو نظام جو عالم غیب جو شب قدر میں زمین کے اوپر اترتا ہے تمام مریض تھے ان کی جو ہے برکتوں کو محسوس کرتے ہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا قریب اور کتنا رکھے گا پھر بھی بندے جو اس کے اور اس کے کرم سے فائدہ نہ تو یہ اس کی اپنی بدقسمتی اور بدسمتی اللہ کی نعمتیں کتنے آپ سنتے رہتے ہیں اللہ نے رحمت کے سو حصے کیے کتنے سو حصے کیے اس میں ایک حصہ پوری مخلوق کے اوپر تقسیم کر دیا پوری مخلوق کے اوپر ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار ہے سانپ ہوتا ہے وہ بھی اپنے بچے سے کتنا پیار ہو کوئی بھی ہوتا ہے ماں تو بہرا ماں باپ سے اپنے اولاد سے کتنا پیار ہے اپنا دکھ بھول جاتی ہے اولاد کے لیے اور اپنا آرام بھول جاتی ہے ماں اپنے بچے کے آرام اور جانوروں کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ کتنا پیار مل ہے اور اسی طریقے سے جو ہے دوست دوست کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے رشتے داروں کو رشتے داروں کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے وہ ایک رحمت کی رحمت کے ایک حصے کا ہے تو اب ننانوے حصے اللہ نے اپنے راز اپنے بات رکھے تو اللہ کو اپنے بندوں پر کتنا پیار ہے اسے معلوم کہ اللہ تبارک اپنے بچوں کو نوازنے کے لیے کتنے بہانے بنا رہے ہیں ایک دیہاتی آدمی کا کام ہو شہر میں میلہ لگا تو اس اپنے دیہات سے چلا شہر میں گیا میلے میں گیا بھیڑ زیادہ تھی بھیڑ میں کسی نے اس کا جہن صاف کر دیا اس کو قادر ہو نہیں اس کا جہن کاٹ جیسے اچھے خاصے تھے چلے گئے اب یہ جو ہے جب دیکھا تو جے کا کچھ بھی نہیں غمگیر ہو کر گھر پر پہنچا بیوی نے پوچھا خیر تو ہے میلہ کیسا رہا ارے کہا میرا ٹھیلا کچھ بھی نہیں تھا میرا جیب کاٹنے کے لیے لوگوں نے بہانا بنایا تو دوستو رمضان کیا ہے شب قدر کیا ہے شب بدر برات کیا ہے اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں یہ سب ہمارے بخشش کے بہانے بنایا شب قدر اس لیے رکھی تاکہ میرے بندوں کی مفرت ہو جائے رمضان اس لیے دیا تاکہ میرے بندے گناہوں سے پاک ہو جائے شب برات اس لیے دی تاکہ بندے مانگ مانگ کر جو ہے مجھے منا کر جو ہے کچھ لے لے یہ سب اللہ نے اس لیے دوستو دوست رمضان کے جو دن گزر گئے گزر گئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے جو کچھ بتائیں ہوں گے اور یہ گنی چنی پانچ چھ راتیں باقی ہمارے پاس دوست اگر اس کی بھی قدر کر لیں گے تو اللہ ہماری قدر کر لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اسی پانچ چھ راتوں کے اندر سے قدر بھی ہو تو جو ہے دوست ادھر ادھر محلوں میں بیٹھ جاتے ہیں کپ شپ کے اندر جو ہے دو دو تین تین بجا دیتے ہیں اور پھر جو ہے اللہ سے رہنے کا وقت آ جاتا ہے تو سو جاتے ہیں دوست کو یہ اپنے غفلت کی زندگی کو چھوڑیں زندگی تو ویسے ہی گزر جائے گی گزرنے والی ہے گزر جائے گی وہ رکنے والی ہے ہماری جو ہے زندگی کا سفر تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز چل رہا ہے اور موت جو اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہمارے پیچھے آ رہی ہے اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اور کوئی موت کے لیے کوئی بہانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیمار ہوا نہیں ہوا ایڈمٹ ہوا نہیں ہوا کچھ بھی نہیں بس اس کا وقت آ گیا بڑا دوسرا انسان چلتا چلتا جو دنیا سے پسند ہو جائے بھائی ابھی تو میں نے دیکھا وہ بات بیٹھا ہوا تھا ابھی بیٹھا ہوا تھا کہ لہذا اللہ نے یہ بانی نہ عطا فرمایا ہے پتہ نہیں آئندہ سال زندگی میں ملی نہ ملی اور مبارک دنیا ملا نہ ملا کہ دنیا بنی سمجھ ہے اور جو کو اللہ تعالیٰ کرے کرائے بن لے دوبارہ اللہ دوبارہ بتانا یہ موقع عطا فرمایا ہے اور جو ہے ہم اپنے دل کے اندر جیسے جو ہے دوست کو اتاریں گے ویسے ہی ہمارا دل بنے گا اللہ نے تو ہمارے دلوں کو بنانے کے لیے ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہمارے نامہ عمار کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے یہ بہانے ہمارے لیے لہٰذا اس بات سے فائدہ اٹھانے اور فائدہ اٹھا کر جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے بنائے وہ کر لینا چاہیے اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے مبارک راد کرنا ہے فرمایا انزلنا ہو بھی رہی قدر ہم نے قرآن پاک کو اتارا شب قدر میں شب قدر قرآن پاک اللہ کی معظم اور مقدس کتاب تمام کلاموں سے افضل کلام اللہ کے کلام ہے جیسے اللہ تمام مخلوق سے اپنے ایسے اس کا کلام بھی تمام مخلوق تمام جو کائنات سے اپنے اور جو ہے جیسے اللہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے ایسے اس کا کلام بھی تمام کلاموں کا بادشاہ ہے کلام الغلو کے ملوک الکلام بادشاہوں کا کلام ہو کلاموں کا بادشاہ ہوا اتنی عظیم کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے محفوظ سے آسمان دنیا کے وقت اسی رات کے لیے ہے جو اللہ و تعالیٰ نے اس رات کو مقدس بنانے کے لیے قرآن پاک ہوتا قرآن پاک اس رات کی وجہ سے مقدس نہیں بنا بلکہ یہ رات مقدس بنی جو ہے قرآن پاک کی اور قرآن پاک کے اوپر عمل کے طور اس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے تلاوت کرنے والا جو مقدس بنا اور پھر اس رات کے اندر جو اور زیادہ مقدس جائے اسے اس رات کی عبادت بھی کیا ہے ہمارے مشاعر میں منع دیں کہ جو ہے اس رات کے اندر زیادہ تر نوافل کے اندر مجبور رہنا چاہیے اس لیے کہ جو ہے لا و آتی یہ نقد ہو جائے گی نوافل میرا بندہ مجھ سے سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے وہ نوافل کی ضرورت ہے اب جو ہے نوافل پڑھ رہے ہیں اور نوافل کا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں دوست کو سونے پر سہاگا کہ نفلوں کے ذریعے سے نقل ہے اس سے زیادہ غریب بندہ اللہ سے قرآن پاک کے ذریعے سے اب جو جو قرآن پاک نماز پڑھا جائے گا اس کی جو ہے اپنے اوقات کو نوافل کے نوافل پھر دوست اس کے لیے جو ضرورت کا مسجد میں آئے یہ نوافل مساجد میں بننے کا جو رواج ہے وہ صحیح رواج نہیں نوافل تو اپنے گھر کے قوموں میں یہ اللہ کی مخصوص دربار ہے مخصوص مجلس ہے اور مخصوص دربار میں ہر ایک کو نہیں بلایا جاتا پرائیویٹ میں بلایا جاتا کہ بھائی پرائیویٹ میں ہم سے ملے اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتے ہیں اس کو کہنے پر ہم سے پرائیویٹ میں ملو شکیف برات میں شروع لہٰذا ہو سکے تو اپنے گھروں کے اس کا دماغ تاکہ اپنی نظروں کے سامنے اپنی اولاد بھی پڑھے اپنی بیوی بھی پڑھے بہنوں کے جو بھی پڑھے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہو ٹھیک ہے کسی کے گھر میں ایسا انتظام نہیں ہے نماز پڑھنے کا چھوٹا سا گھر ہے اور کنبا لمبا ہے نہ ہو تو مسجد میں چڑھائے گورا رہے اگر ابتدا میں تو اپنے گھروں میں اس کا اہتمام اور پھر اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے ہوئے تو بہرحال جو ہے یہ فرشتے بھی آدمی سے فرمایا نئی نقل خیر میں خوش ہے یہ شب و قدر جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایک ہزار مہینے سے بہتر ہونے کا مطلب کیا ہے وہی میں نے بتایا ہے کہ ایک بلکہ ایک ہزار مہینے سے زیادہ اب کتنی زیادہ اللہ ضائع کرنے یہ شاید بندے کی اخلاق کے بعد اللہ اضافہ کرنا لہٰذا ایک رات کے اندر اگر کسی کو عبادت کا موقع مل گیا تو ایک ہزار مہینے سے زیادہ عبادت کا مقام جو پا رہے ہیں اور تمام اللہ والے آسمان سے گویا عالم غیب دنیا کے اندر آ جاتا ہے اور دنوں کے اندر جو ہے آپ عبادت کرو گے تو عبادت کے ذریعے سے عالم غیب تو نہیں پہنچ سکو گے لیکن جو ہے اس مہینے کے اندر پورا اوپر کا نظام نیچے آ گیا فرشتے آ گئے فرشتے پورے کے پورے آ گئے اور اللہ نے کہا جاؤ میرے بچے عبادت کریں ان سے مشابہ کرو ان کی دعاؤں پر عامل کرو اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم تو دیکھیے کتنا وہ خود دعا مانگنے کا حکم کرتا ہے دعا قبول کرنے کا وعدہ بھی کرتا ہے اور دعا کے قبول ممکن ہے کہ ہماری زبان ناباز زبان کچھ اور مانگ لے فرشتوں کو عامل کرنے کے لیے بھیجا تاکہ اس کی عامل میں اور زیادہ جو تقویت اور قوت پیدا ہو جائے یہ اللہ کا کرنا تو بڑی آ ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ فرشتہ فرشتہ کوئی گھر کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جو اس کو نہ جہاں پر نہ لیکن جن گھروں کے اندر فوٹو ہوتا ہے تصویریں ہوتی ہیں وہاں پر نہیں جاتی جب جنابت کی حالت میں ہوتا ہے بلا ہوتا ہے گزر نہیں کرتا وہاں بھی فرشتہ اب دوست آج فوٹو اور تصویریں گھر گھروں میں جیب جیب میں کی ہر جگہ پر ہمارے پاس نہیں اللہ تو بہرحال جو یہ فرشتے آتے اور فرشتے آ کر کیا ہوتا ہے فرشتوں کا اثر ہوتا ہے کہ جو لوگ عبادت میں اخلاص کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں ان کے دلوں پر اطمینان سکون اور جو وقار ڈال ہوتے چنانچہ جو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں ان کا دل اتنا نرم آ جاتا ہے کہ قدرتی طور پر ان کی آنکھوں سے آنسو میں رہتا یہ فرشتوں کا اثر ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کو نماز لیے اتنے انتظامات کیے اب بندوں کو چاہیے کہ جو اپنے حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اور اپنے آپ کو خدا کی رحمتوں کا اور خدا کی تقرر کا اہل بنائے دوست ورنہ آخرت کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے بڑا سخت معاملہ ہے انبیاء بھی جو چیخ ہوتے ہیں پڑیں گے فرشتے کی چیز پڑیں گے کسی کو بولنے کی سکت اور طاقت نہیں دوستو ہم نے جتنا سمجھ رکھا ہے آسان اتنا نہیں ہے بڑا کٹھن معاملہ ہے جہنم کا معاملہ جنت کا معاملہ تو بعد میں ہوگا لیکن میدان کا معاملہ تو بہت ہوتا ہے اور اس میدان بسر کی آسانی کے لیے یہی ہے مقدس راتوں کی مقدس دنوں کی مقدس گھڑیوں کی اور اپنی زندگی کے عید کے اوقات کی قدر کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ کو منائیں اللہ تعالیٰ کا ایک عمل سے بھی راضی کا ایک دو رفات کی اگر ہماری ایسی ہوگی جو اللہ کو آ گئی تو دوست کو چھٹکارے کے لیے قابل اس نے دوست کو بڑی توجہ کی تھا اور یہ دوست نے موادوں کے چکروں کو چھوڑی یہی ہماری عبادتوں کا لطف لے لینے والی اللہ تعالیٰ جب میں صحیح سمجھ اور ان وقت یا دنوں کی قدر کرنے کی توقع بن ہے اب جو ہے دوست جمعہ جو رمضان کی آخری جمعہ بھی ہے جمعہ کی رات میں بھی عبادت کرنا اس کی بھی فضیلت بن جاتی ہے وقت کے اعتبار سے جگہ کے اعتبار سے جیسے فضیلت بڑھتی ہے ایسے وقت کے اعتبار لہٰذا جو ہے یہ جمعہ کا دن ہے رات تو چلی گئی لیکن جمعہ کا دن ہے کثرت سے جو ہے آج جو ہے درو شریف پڑھیں اس دن کے اندر درو شریف کرنے کی وجہ سے انسان کو مقامات ملتے ہیں اور جو ثواب بھی بن جاتا ہے لہٰذا جتنا بھی ہو سکے چل رہے پھر سے جو ہے درو شریف کچھ نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو درود کی کثرت ہے اور باقی جو راتیں ہیں اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے قدر کرنے کی توفیق بھی مانگے اور جتنی قدر دوسرے کر لیں اور اپنے آخر کی تیاری کر لیں اللہ تعالیٰ قبول کر جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ روز دوست سخاوت کا مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس مہینے کے اندر بن جاتی تھی آپ کی اتباع زبان کے اصل ایسے لاکھوں لوگ گزرے گی جنہوں نے سخاوت کی حد کر دی اور اس اندر بھی ہوں گے اور میں نہیں ایسا نہیں ایسا لہٰذا جو ہے اپنے اس آخری جمعہ کو صدقہ و خیرات کے ساتھ گزارنے کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسجد اور مدرسے ہیں ان مدرسوں کے اندر اگر ہم نے پہنچا دیا ہے تو اور پہنچا دیا نہیں پہنچا تو پھر سے پہنچانے کی اس لیے کہ دوستوں یہ اسلام کے قلعے ہیں یہ قلعے محفوظ رہیں گے تو ہمارا دین ایمان میں محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ میں جانے کی تو کرنا ہے اسی سلسلے کے اندر لمبے والا کے اندر مدرسہ ہے اجزاء میں سارا غریب ماحول ہے اور غلط ماحول ہے اور وہاں پر ایک روز جو ہے شمع روشن ہوئی ہیں اور اللہ کے تعالیٰ نے صحیح تعلیم کا انتظام کیا ہے اس کے چلنے کے ساتھ میں بیٹھیں گے اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کریں اللہ تعالیٰ ہمارے چینل کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو تراوی کو قرآن قانونی کوپی کی ثقافت کی قابل سے اللہ قبول فرمائے اور ہمارے لیے سب سے ریاست بنائے واقعہ